اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming یہ ہمارا سبجیکٹ ہے پھر اب بات کو آگے لے کے چلتے ہیں پچھلی دفعہ میں نے ایک اسائنمنٹ آپ لوگوں کو دی تھی اور آپ سب لوگوں نے انشاءاللہ کی ہوگی اور یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا آج وہیں سے ہم ذرا بات شروع کرتے ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک چیز آپ کو بتانی تھی جس کے لیے وہ انیشیل جس کو ہم کہتے ہیں نا فوڈ فار تھاٹ وہ تھوڑا سا ہم نے آپ کو دیا تھا یہ اسائنمنٹ جو تھی اس کا تعلق جو ہے نا وہ ایک چیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں یعنی جب ہم ایکسس کرنے جا رہے ہیں تو ایکسس کا سائز کیا ہے جب ہم ڈیٹا اٹھانے جا رہے ہیں وہ ڈیٹا کا سائز کیا ہے ٹھیک ہے نا اگر ڈیٹا یہاں جو چیز ہوتی ہے نا اسمبلی لینگویج میں یا ہر چیز پروگرامر کی ذمہ داری ہوتی ڈیٹا کا سائز صحیح ہونا یہ پروگرامر کی ذمہ داری اگر وہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ کرے گا تو اس کا ریزلٹ گڑبڑ ہوگا ٹھیک ہے نا یہ ذرا دوبارہ تھوڑا سا ایک گو تھرو کرتے ہیں اس اسائنمنٹ کو جو ہم نے آپ کو دی تھی یہ ذرا دیکھیے یہ اسائنمنٹ ہے A S zero one dot A S M ٹھیک ہے نا اس کے اندر جو فرق ہے نا وہ اوپر والے کوڈ میں کوئی فرق نہیں ہے اوپر والا کوڈ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ نارملی ہم کرتے آ رہے ہیں ابھی تک ہم صرف تین نمبر ایڈ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں جو فرق ہے وہ ہے جو ڈیٹا ڈکلریشن ہم نے کی ہے نا جو ڈی بی جو ڈائریکٹو ہم نے استعمال کیا ہے اس دفعہ وہ ڈیفینیشن جو ہے وہ تو ہم نے بائٹ کی کی ہے نیچے ڈی بی یعنی وہ بائٹ میں ہم نے اس کو لکھا ہے اور اوپر جو ہم نے ایکسس اس کو کیا ہے نا وہ ہم نے اس کو ایز اے ورڈ ایکسس کر لیا ہے کیونکہ جب ہم اے ایکس رجسٹر میں اسے لے کر کے آ رہے ہیں تو پھر وہ سولہ بٹ کا ہے ایکس رجسٹر وہ وہاں سے اس کو سولہ بٹ ہی اٹھائے گا اس کو ذرا کمپائل کرتے ہیں اس کو اسمبل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کو اسمبل کر کے ہم ذرا ڈبگر میں چلتے ہیں اس دفعہ میں ذرا لسٹنگ فائل آپ کو نہیں دکھا رہا آ, سیدھا ڈبگر کے اندر ہی چلتے ہیں یہ ڈیبگر کے اندر ہم آ گئے اس میں جو ایڈریسز ہیں وہ ایڈریسز جو ہیں وہ تو آپ کے وہی ہیں تقریباً جو آپ دیکھ رہے ہو zero one one seven move X comma zero one one seven ٹھیک ہے نا یہ وہی نم ون کا ایڈریس ہے اور بالکل اسی طریقے سے وہی کوڈ ہے کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر جو فرق ہے نا وہ ذرا سا ڈیٹا ونڈو میں دیکھیے جو رائٹ سائڈ پہ ڈیٹا ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے نا فرق اس میں ٹھیک ہے یاد ہے آپ کو کہ جب پچھلی دفعہ ہم نے اس کو ڈی ڈبلو کیا تھا تو وہ زیرو فائیو زیرو زیرو تھا ٹھیک ہے نا اور یہ جو اگلا تھا وہ زیرو ایف زیرو زیرو تھا لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے اب اس نے اس کو ورڈ میں رکھنے کے بجائے نا بائٹ میں رکھا ہوا ہے زیرو فائیو نمبر پہلے بائٹ میں ٹھیک ہے زیرو اے یعنی دس یہ دوسری بائٹ میں زیرو ایف یعنی پندرہ یہ تیسری بائٹ میں اور چوتھی بائٹ جو ہماری نم فور کی ہے وہ انیشلائز کر دی ہے اس نے زیرو زیرو سے اس کی ویٹ جو ہے نا وہ بائٹ ہے ورڈ وڈ نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی جب ڈکلریشن کی گئی تھی تو بائٹ کی فارم میں چونکہ ڈکلریشن کی گئی تھی اس لیے اسمبلر نے اس کو رکھا بھی بائٹ کی فارم میں ہے ورڈ کی فارم میں نہیں رکھا ٹھیک ہے نا اور اس کے نتیجے میں جو ہماری ایگزیکیوشن ہے نا اس کا کیا مطلب سیدھے ہی سیدھی بات کروں کہ اس کا کیا بیڑا غرق ہوگا وہ ابھی ہم اس کو چلا کر کے دیکھتے اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھو کہ وہ جو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ون ون سیون جو ہے one one seven memory location جو ہے اس کے کانٹینٹس میں اے ایکس میں لے کے آ رہا ہوں تو چونکہ یہ سولہ بٹ کا ہے لہذا وہ جو آپ کو لوکیشن دکھا رہا ہے نا وہ بھی اس میں آپ کو دکھا رہا ہے زیرو فائیو زیرو اے ٹھیک ہے زیرو فائیو زیرو اے بلکہ زیرو اے زیرو فائیو جو دکھا رہا ہے وہ دکھا رہا ہے کہ جناب یہاں پر جو ویلیو پڑی ہوئی ہے وہ یہ وہ کیوں کیونکہ یہ جو دونوں ڈیٹا جو ہم نے بائٹ ڈکلیئر کر دی تھی کر دیا تھا ہمارا کوڈ اس کو بائٹ نہیں سمجھ رہا ہمارا کوڈ تو اسے ورڈ سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے نا اب اسمبل اسمبلر نے اس کو اسمبل تو کر دیا ہے ایکسس بھی ہمارا بالکل لیگل ہے کوڈ بھی ہمارا بالکل ٹھیک ہے لیکن جب ہم اسے ایگزیکیوٹ کریں گے تو کیا ہوگا جب ہم ایگزیکیوٹ کریں گے تو اے ایکس کے اندر پہلے جتنے ہم ایگزیکیوشن کر رہے تھے تو اے ایکس میں زیرو فائیو آ رہا تھا اس میں کیا ہوا اس نے وہ دونوں بائٹس اٹھا لی ٹھیک ہے نا ایک جس میں زیرو فائیو تھا اور ایک جس میں زیرو اے تھا یہ سمجھ کر کے کہ یہ ورڈ ہے اور چونکہ ہم نے کوڈ بھی دیا تھا ورڈ کا کوڈ میں ایکس استعمال کیا تھا تو اس نے یہ سولہ کی سولہ بیٹے وہاں سے اٹھا لی اب انفارچونیٹلی جب ڈیٹا ڈکلیئر کر رہے تھے تو وہاں ہم نے اسے بائٹ کہا تھا تو یہ بنیادی طور پہ الائنمنٹ کا فرق پڑ گیا ڈیٹا ڈیفائن کر دیا بائٹ کی فارم میں اور اس کو پڑھ لیا ورڈ کی فارم میں ٹھیک ہے نا تو یہ سارا کا سارا مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو گیا اس نے جو پہلی انسٹرکشن ریڈ کی تو اے ایکس میں زیرو اے زیرو فائیو پڑھ لیا ٹھیک ہے دوسری انسٹرکشن ریڈ کی تو کیا کیا اس نے بی ایکس کے اندر کیا پڑھا بی ایکس کے اندر اس نے پڑھ لیا زیرو زیرو زیرو ایف اب یہ زیرو زیرو زیرو ایف جو ہے نا یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے نا یہ اصل میں پندرہ نہیں ہے پندرہ تو بائٹ میں لکھا ہوا تھا جو اگلا زیرو زیرو اس نے پڑھا ہے نا وہ نم فور کا زیرو زیرو پڑھا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد جب ہم اگلا اگلی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کریں گے تو جو جواب ہمارے پاس آیا ہے یہ وہ جواب نہیں ہے جو ہم چاہتے تھے ٹھیک ہے نا یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا یہاں پر یہ کوئی گڑبڑ ہو گئی اور گڑبڑ کیا ہوئی ہے کہ جو ریڈ ہم کر رہے ہیں وہ ریڈ ساری کی ساری ہم کر رہے ہیں ورڈ کی فارم میں اور جو ڈیٹا ڈیفائن کیا تھا وہ ہم نے بائٹ کی فارم میں کیا تھا یہ الائنمنٹ کا یعنی ڈیفینیشن کی الائنمنٹ بائٹ کی فارم میں اور ایکسس کی الائنمنٹ ورڈ کی فارم میں یہ سارا جو ہے نا اس کے اندر یہ غلطی ہو گئی اگلی اگلی ایگزیکیوشن اگر ہم کریں پھر ہم نے جب اس کو پڑھا تو بی ایکس میں اس نے کیا پڑھ لیا یہ جو بی ایکس میں اس نے پڑھا ہے نا یہ ممکن ہے میرے پاس جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ ہے 365 ایف تمہارے پاس ممکن ہے یہ نہ ہو ٹھیک ہے نا یہ ڈپینڈ کرے گا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے نا یہ ہم نے ڈیفائن تو کیا ہی نہیں تھا یہ ایڈریس ہمارے ڈیفینیشن میں تھا ہی نہیں ٹھیک ہے نا یہ جس کو ہم کہیں گے کہ اس نے جنک پڑھ لیا ہماری ڈیفینیشن سے بات باہر جا چکی ہے ہماری ڈیفینیشن جو شروع ہوئی تھی ون ون سیون پہ ہے ون ون ایٹ پر ون ون نائن پر ون ون اے پر ٹھیک ہے نا جبکہ اس وقت جو ایڈریس وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ون ون بی ہے جس پہ ہم نے کوئی ڈیفینیشن کی ہی نہیں تھی ٹھیک ہے نا یہ آگے نکل گیا یہاں پہ ایک چیز جو بتانے والی ہے اور جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اسمبلر وہ کیے چلا جا رہا ہے جو ہم اسے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس بات میں کوئی بھی سوچ اسمبلر نہیں ڈالے گا کہ اس وقت تو جناب یہ آپ نے ڈیفائن تو کیا نہیں تھا تو ایکسس آپ آگے کیوں لے کر کے گئے ٹھیک ہے نا یہ اب اسمبلر کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم یہاں پر ایڈریس کو کنٹرول میں رکھتے ہماری ذمہ داری تھی کہ ہماری کیلکولیشن جو ہے یہاں پر ٹھیک ہوتی ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ جو اسائنمنٹ تھی بنیادی طور پہ اب آگے چلو اب مسئلہ یہ کہ جو بات میں بتانا چاہتا تھا وہ بات مکمل ہو گئی ہے add X comma B X ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جب ہم اسے سیو کریں گے ٹھیک ہے یہ ون ون ڈی پر اس نے سیو کیا ون ون ڈی جو ہے ہمارے حساب سے نم فور کی لوکیشن ہی نہیں تھی ٹھیک ہے نا نم فور کی لوکیشن جو تھی وہ تو ون ون اے تھی بائٹ کے حساب سے ون ون اے تھی ٹھیک ہے نا لیکن یہ چلا گیا ون ون ڈی پر بنیادی طور پہ اگر ویسے دیکھا جائے نا تو یہ ڈبل آف ہو گیا بائٹ کی صورت میں ڈیٹا لکھا ہوا ہے جواب بھی بائٹ کی صورت میں درکار تھا ٹھیک ہے مگر چونکہ ایکسس ہم نے ورڈ کی فارم میں اس کو کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے یہ تمام کا تمام ہمارا جو ہے نا مسئلہ یہ خراب ہو گیا تو اس میں جو چیز آپ نے دیکھی اس یعنی ایکسرسائز کے اندر وہ یہ ہے کہ پہلی بات اور بڑی اہم بات وہ یہ کہ سنک رکھنا اپنے کوڈ کا لاجیکل حساب رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کا اسمبلر اس کے اندر آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا اس وقت تک مدد نہیں کرے گا جب تک آپ کوئی کو کام نہیں کریں گے لیگل یہ تو یہ تو لیگل ایکسس تھی نا ایکسس تو لیگل تھی کوڈ کے اندر کوئی پرابلم نہیں تھا ہماری انٹینشن انلیگل ہو گئی یعنی ہماری جو خواہش تھی نا وہ غلط ہو گئی ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو ورڈ کے طور پر اٹھائیں لکھ ہم نے اسے بائٹ دیا نا ان دونوں چیزوں میں یہ جو فرق ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ لاجیکل ایرر پروڈیوس ہو گیا اس پروگرام میں کوئی سنٹیکٹک ایرر نہیں تھا ٹھیک ہے اس میں کوئی انلیگل بات نہیں تھی کہ وہ کہتا پروسیسر کہ جناب یہ انلیگل ہے اس کے لیے میرے پاس کوئی آپ کوڈ نہیں ہے آپ کوڈ تو تمام انسٹرکشن کے اس کے پاس موجود تھے تو اگر آپ کوڈ اس کے پاس موجود تھے اس نے اس کو یہ سوچے بغیر کہ آپ کی کیا انٹینشن ہے کیونکہ آپ کی انٹینشن تو وہ نہیں جانتا ٹھیک ہے نا اس کو اسٹیپ بائی اسٹپ بالکل ایک پرفیکٹ غلام پرفیکٹ سروینٹ کے طور پہ جو آپ نے کہا وہ اس نے کر دیا اب اس کے نتیجے میں غلط ہو گیا کام تو اس میں قصور آپ کا ہے پروسیسر کا نہیں ہے نہ اسمبلر کا ہے نہ پروسیسر کا ہے نہ ڈیبگر کا ہے اس نے تو حقیقت آپ کو دکھا دی کہ جناب یہ ہوتا ہے اب یہاں پہ دو باتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہ ہماری انٹینشن ہی اس کو بائٹ کے طور پہ پروسیس کرنے کی تھی غلطی سے ہم نے کوڈ غلط لکھ دیا ورڈ والا یا ہماری جو ہماری خواہش تھی ہماری انٹینشن جو تھی وہ اس کو ورڈ کے طور پہ پروسیس کرنے کی تھی ہم نے بائٹ لکھ دی جو دوسری فارم میں نے بتائی اس میں تو ہم اسے دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم اسے ورڈ کے طور پہ ڈیفائن کرتے ہیں اسے کئی دفعہ ہم نے اس کو کمپائل کر کے اور رن کر کے مختلف فارمز کے اندر اس کے ایفیکٹ کو ہم نے دیکھ لیا اب اگر ہم اسے بائٹ کے طور پہ کرنا چاہ رہے تھے تو یاد ہے بالکل ارلی جب میں I A P X eighty eight کا آرکیٹیکچر بتا رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو جنرل رجسٹرز ہیں یہ رجسٹر سولہ بٹ کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور یہ رجسٹر جو ہیں یہ ایٹ بٹ کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں ایٹ بٹ کی فارم میں یہ ایل اور ایچ الگ الگ استعمال ہوں گے بی بی ایل ایچ الگ الگ استعمال ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ جب مکس کرو گے تو سولہ بٹ کے دوسری ایگزامپل جو ہے نا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس ایگزامپل کے اندر ہم نے جو ڈیٹا ڈیفائن کیا ہے وہ ڈیٹا ایز بائٹ ہے اور ہماری انٹینشن بھی اس کو ایز بائٹ پروسیس کرنے کی ہے تو یہ ایگزامپل ذرا دیکھتے اس میں دیکھو کہ جو یعنی جو ہمارا سمبل ہے نا نم ون وہ ویسے ہی ہے لیکن اب میں اس کو نم ون کو میں اے ایکس میں موو نہیں کر رہا ہوں نم ون کو میں میں اے ایل موو کر رہا ہوں جو کہ آٹھ بٹ کا رجسٹر ہے ٹھیک ہے نا اب میری میری خواہش کہ میں اس کو آٹھ بٹ کے طور پہ پروسیس کرنا چاہتا ہوں اور میرا کوڈ اب سنکرائز ہو گیا میں نے اس کو ڈیفائن بھی بائٹ کیا ہے پروسیس بھی بائٹ کر رہا ہوں ایک تو یہ چیز دیکھو اور دوسرا یہ دیکھو کہ جو نم ون پلس ٹو ہم کرتے تھے دو بائٹ آگے تھا نا ورڈ میں دو بائٹس ہوتے ہیں تو ہم ایڈریس کو دو بائٹ آگے لے جاتے تھے اس میں ہم دو بائٹ آگے لے کے نہیں گئے ہم ایک بائٹ آگے لے کر کے گئے نم ون پلس ون ٹھیک ہے نا تو بی ایل میں ہم وہ لے گئے ایڈ ہم نے ایل اور بی ایل کو کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو نم ون پلس ٹو یعنی یہ جو تیسرا تیسری ویلو ہے ہماری یہ نم ون پلس ٹو پر ہے یہ بائٹ آف سیٹ چل رہے ہیں نم ون ایک بائٹ ہے نم ون پلس ون دوسری بائٹ ہے نم ون پلس ٹو تیسری بائٹ ہے ٹھیک ہے اور نم ون پلس تھری ہماری چوتھی بائٹ ہے جس میں ہم نے ریزلٹ لے کر کے جانا ہے تو اس چیز کو یہ جو ہمارا روٹین ہے یہ جو ہماری ہم نے پروگرام لکھا ہے اس کو ہم اسمبل کرتے ہیں اور اسمبل کر کے اس کو ذرا ڈبگر میں چلائیں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ڈبگر میں ہم نے لوڈ کر لیا اچھا آف ایڈریس دیکھو وہیں پر ہے ٹھیک ہے اور ذرا ڈیٹا دیکھو ڈیٹا ونڈو میں یہ جو رائٹ سائڈ پہ تم کو ڈیٹا ونڈو نظر آ رہی ہے اس میں ون ون سیون پہ وہی الائنمنٹ ہے جو پچھلے اس میں ہم نے دیکھی تھی zero five zero A zero F ٹھیک ہے نا اور زیرو زیرو یہ ہماری تین تو جو ہیں وہ نم ون نم ٹو نم تھری سمجھو اور چوتھی جو ہے وہ نم فور ہے اب اس کو اسٹیپ بائی اسٹپ ایگزیکیوٹ کریں موو اے ایل کوما تو اب اس میں دیکھو کہ اے اے ایل میں کیا آ گیا ایکس کے طور پہ دیکھو گے تو زیرو زیرو زیرو فائیو ہے لیکن ہم نے صرف اے ایل کو موڈیفائی کیا ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر آ گیا فائیو وہ جو بائٹ فارم میں ہم نے دیا تھا یہاں پہ چونکہ اے ایل ہے ایز ڈیسٹینیشن تو ورڈ نہیں یہ اٹھا اٹھا رہا رہا یہ بائٹ ہے ورنہ اگر ایز ورڈ اٹھاتا تو جیسے پچھلی والی ایگزامپل میں میں تم نے دیکھا تھا کہ اس زیرو اے زیرو فائیو اس نے اٹھا لیا تھا ٹھیک ہے نا اس میں اس نے زیرو اے زیرو فائیو نہیں اٹھایا اس میں صرف زیرو فائیو اٹھایا ایک ہی بائٹ اٹھائی یہی وہ کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں پھر ہم نے بی ایل میں ڈیٹا اٹھایا تو بی ایل میں کیا آ گیا زیرو اے ٹھیک ہے نا ایڈ اے ایل کو بی ایل کرو جواب آ گیا زیرو ایف وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو ہم پہلے کر رہے تھے کوئی الائنمنٹ مسٹیک ہمارے پاس نہیں آ رہی اب ہم بی ایل میں اب جو تھری ہے اسے اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا نم تھری اٹھا کر کے اس کو اے میں ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایل ایل میں میں ایڈ کر دیا جواب آ گیا ون ای e۔ ٹھیک ہے نا یہ بالکل وہی جواب ہے جو ہمیں چاہیے اب ہماری سنکرونازیشن ہو گئی ہے ہماری ہم نے جس طرح نیچے والا ڈیٹا ڈیفائن کیا ہے اسی کے حساب سے اب ہمارا اوپر والا کوڈ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر جو ہے یہ سنکرونازیشن اب پیدا ہو گئی ہے اب ریزلٹ ہمارے پاس جو ایل میں ہے اسے ہم سیو کرتے ہیں دیکھو نہ ہم کہیں کسی جگہ پہ آف ہوئے نہ وہ ہم کسی ایسی جگہ پہ گئے جہاں کہ ہماری ڈیفینیشن نہیں تھی جیسا کہ ہم پچھلی دفعہ کر چکے ہوئے وہ غلطی ہم نے دیکھ لی ہوئی ہے کہ کیا ہوئی تھی اس میں ہر کام جو ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہ چیز جو ہے اس کو ذرا غور سے دیکھو یہ میرا خیال ہے ابھی یہاں پہ تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مسئلہ کیا تھا پچھلے والے اس میں مسئلہ کیا تھا اور اس میں اس پرٹیکولر اگزامپل میں وہ مسئلہ کس طریقے سے سالو ہوا اور ریزلٹ جو ہے وہ ہمارا وہ بالکل وہی آ گیا جو ہمیں چاہیے تھا یہاں پر جو چیز میں ذرا تھوڑا سا الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے یہ جو تم نے ایگزامپل دیکھ لی ایک چیز کو دیکھ لیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جب سے میں ڈیٹا کو ایکسس کرتا ہوں ٹھیک ہے نا جس طرح سے پہلی بات تو یہ کہ پروسیسر اسی طرح سے ایکسس کر دے گا جیسے کہ میں نے اسے کہا ہے انسٹرکٹ کیا ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے ڈی بی ڈیفائن کیا تھا اور ڈی ڈبلو ایکسس کر لیا اسے چاہیے تھا نا کہ مجھے بتاتا کہ بھائی صاحب یہ آپ نے بائٹ ڈیفائن کی ہے آپ اس کو ورڈ کے طور پہ کیوں اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن وہ ایسے نہیں کرتا ٹھیک ہے فرما بردار نوکر جو ہوتے ہیں نا وہ مالک پہ اعتراض نہیں کرتے اسی لیے یہ پروسیسر بھی اعتراض نہیں کرتا یہ جو آپ کہو گے وہ کر دے گا وہ اس نے کر دیا اب جواب اس کا صحیح آتا ہے یا غلط آتا ہے یہ آپ کی ذمہ داری تھی ٹھیک ہے نا جیسے میں نے آپ کو شروع کے لیکچرز میں بتایا تھا کہ اسمبلی لینگویج جو ہے نا اس کے اندر پاور جو ہے وہ بے پناہ ہوتی ہے آپ کے پاس جو چاہیں آپ کر سکتے ٹھیک ہے نا لیکن جب پاور آتی ہے تو پھر ذمہ داری بھی آتی ہے اسی حساب سے اس میں ٹوٹل ذمہ داری بھی آپ کی ٹوٹل پاور بھی آپ کی ٹوٹل ذمہ داری بھی آپ کی لہٰذا اس کے اندر شروع سے ہی بتاتا رہا ہوں کہ مشکل نہیں ہے ذمہ داری کا کام ہے نا سوچ کے کرنے والا کام it's not difficult it is a responsible task to do تو اس میں دو تین اب اس کے اصول کو سمجھ لو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو سورس اور جو ڈیسٹینیشن ہے نا یعنی فرض کرو جیسے میں نے تم کو بتایا تھا کہ ایک اے ایکس رجسٹر ہے ایک بی ایکس رجسٹر ہے ایک سی ایکس ہے ایک ڈی ایکس ہے ٹھیک ہے نا تو فرض کرو کہ میں رجسٹر سے رجسٹر میں موو کر رہا ہوں تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ move A X comma B L ٹھیک ہے یہ انلیگل ہے کیوں انلیگل ہے یہ اس لیے انلیگل ہے کہ سورس اور ڈیسٹینیشن کے سائز برابر نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جناب جو ہے وہ ایک کلو کے برتن میں پانچ کلو آٹا تو آپ نہیں ڈال سکتے دونوں طرف سائز برابر ہونا چاہیے ہاں اصولن آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ پانچ کلو کے برتن میں تو ایک کلو آٹا ڈل سکتا ہے تو بی ایل جو ہے وہ چونکہ سورس ہے اور آٹھ بٹ کا ہے اور ایکس جو ہے وہ ڈیسٹینیشن ہے اور سولہ بٹ کا ہے تو اس کو اس میں جانا چاہیے لیکن یہ ذرا پروسیسر جو ہے نا یا انٹل ہماری اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ٹھیک ہے اور چونکہ وہ مینوفیکچرر لہٰذا ہمیں اس سے اتفاق کرنا پڑتا ہے ہم اس کو گائیڈ نہیں کر سکتے اس نے یہ کہا کہ سورس اور ڈیسٹینیشن کا سائز برابر ہونا چاہیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آٹھ بٹ کے رجسٹر کو سولہ بٹ میں ڈال دیں یا سولہ بٹ کے رجسٹر کو آٹھ بٹ میں ٹھونسنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے وہ ہوگا نہیں تو ایک اصول کے طور پہ یہ چیز یاد رکھو کہ سورس اور ڈیسٹینیشن جو ہیں ان کے سائزز بالکل برابر ہونے چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جو ایکسیسز کی فارم ہے میں تم کو ایک سلائیڈ کے اوپر نا ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کہ ایکسیسز کی جو فارم ہے وہ کیا ہے یہ سلائیڈ نمبر ون ہے اس کو دیکھو یہ ہے موو ایکس کوما نم ون ٹھیک ہے یہ سولہ بٹ کی موو ہوگی ٹھیک ہے سولہ بٹ کی موو اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ یہ سولہ بٹ کی موو ہے اس میں جو آپ کا ڈیسٹینیشن ہے نا وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سولہ بٹ کی موو ہے کیونکہ ڈیسٹینیشن رجسٹر جو ہے اے ایکس ہے جو کہ سولہ بٹ کا ہے اب اس صورت میں چونکہ اسمبلر کو کلیئرلی پتا لگ گیا کہ ڈیسٹینیشن سولہ بٹ کی ہے لہٰذا اب نم ون کو چاہے آپ نے ڈی بی ڈکلیئر کیا ہو چاہے ڈی ڈبلو ڈکلیئر کیا ہو وہ نم ون کو سولہ بٹ کی اینٹی ہی سمجھے گا کیونکہ میموری جو ہے نا میموری کا سائز اس طرح فکس نہیں ہوتا ویریبل ہوتا ہے آپ چاہو اس کو آٹھ بٹ کے طور پہ دیکھ لو چاہو اس کو سولہ بٹ کے طور پہ دیکھ لو وہ فلیکسیبل ہے یہ رول جو میں بتا رہا ہوں یہ اس طرح انلیگل نہیں ہوا جب آپ میموری ایکسس کرو گے کیونکہ میموری کسی بھی فارم میں ایکسس ہو سکتی ہے وہ کوئی رجسٹر نہیں ہے جس کا سائز فکس ہو ٹھیک ہے نا میموری کا سائز تو ویریبل ہوتا ہے آپ اس کو 32 بٹ کے طور پہ بھی کر سکتے ہو 8 بٹ کے طور پہ بھی کر سکتے ہو 16 بٹ کے طور پہ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس صورت میں چونکہ اے ایکس کی وجہ سے اسمبلر کو پوری طرح شیور ہو گیا کہ میری انٹینشن اس کو سولہ بٹ ایکسس کرنے کے اس میں ہے تو یہ لیگل سولہ بٹ کی ایکسس ہے اب دوسری جو یہ اس میں دیکھو یہ ہے move A L common num one وہی چیز ہے لیکن اے ایل کی وجہ سے اے ایل کی وجہ سے اسمبلر جو ہے وہ اس بات پہ شور ہو گیا اس کو یہ پتا لگ گیا کہ میری انٹینشن جو ہے نم ون کو ایکسس کرنے کی نم ون کو انٹرپریٹ کرنے کی وہ میری انٹینشن جو ہے وہ بائٹ وائڈ ہے ٹھیک ہے میں بائٹ ارینجمنٹ کے طور پہ نم ون کو پڑھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا ورڈ ارینجمنٹ کے طور پہ نہیں پڑھنا چاہتا یہ جو دو چیزیں نا یہ جو پچھلی میں نے بتائی کہ یہ ایک سے پتا لگ گیا کہ ڈیفینیٹلی پتا لگ گیا کہ انٹینشن کیا ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح اے ایل سے پتا لگ گیا ڈیفینیٹلی ہم کو کہ بھائی ہماری یعنی ہم کو تو خیر پتہ ہی تھا اسمبلر کو پتا لگ گیا کہ میری انٹینشن کیا ہے اس کو as an eight bit access کرنے کی یا ایز اے سکسٹین بٹ تو یہاں پتا لگ گیا کہ ایٹ بٹ ایکسس کرنے اس کے بعد یہ اگلی انسٹرکشن جو ہے یہ انلیگل ٹھیک ہے یہ لکھو گے تو وہ خاصا شور مچائے گا اسمبلر جو ہے نا وہ بالکل کہے گا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بی ایل کو ایکس میں کیسے ڈال دیں بی ایل جو ہے یہ ایٹ بٹ رجسٹر ہے اور ایکس جو ہے وہ سولہ بٹ رجسٹر ہے تو یہ سائز مس میچ آ جائے گا ٹھیک ہے نا اور یہ اسمبل نہیں ہوگا یہ پرابلم دے گا لسٹنگ فائل میں ایرر ڈالے گا کوئی کام فائل جنریٹ نہیں کرے اگلی جو ہے یہ دیکھو یہ ہے وہ والی جو میں نے بتایا تھا کہ یہ میم ٹو میم موو ہے ٹھیک ہے نا میم ٹو میم موو جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے وہ لیگل نہیں ہے یہاں پر بھی وہی مسئلہ آئے گا وہ یہ کہے گا کہ یہ انویلڈ انویلڈ آپریشن ہے ٹھیک ہے نا ایرر دے گا لسٹنگ نہیں لسٹنگ میں ایرر دے گا گا کام فائل جنریٹ نہیں کرے ٹھیک ہے نا آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پہ ایرر ہے ہے ٹھیک ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا یہ آپریشن کے اندر مسٹیکس آپ کرو گے بار بار اور اس سے بڑا ٹائم ضائع ہوگا یہ سمجھنے میں بھی ذرا دیر لگتی ہے اگلی جو انسٹرکشن ہے یہ ذرا ٹرکی ہے موو نم ون کوما فائیو اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں اسمبلر کو کیسے پتا لگے گا کہ نم ون جو ہے یہ ورڈ ہے یا یہ بائٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمبیگوس ہو گیا اس کے اندر ڈیفینیشن پوری طرح کلیئر نہیں ہے انٹینشن پوری طرح کلیئر نہیں ہے ایسی کلیئر جیسی کہ پہلے والے میں تھی کہ ایکس کی وجہ سے مجھے پتا لگ گیا تھا کہ یہ ورڈ ہے یہاں پر انٹینشن کلیئر نہیں تو اس کو جب آپ لکھو گے نا تو اس کے اندر بھی وہ تھوڑا شور مچائے گا کہ جناب یہ تو پتہ ہی نہیں لگا یہ کیا ہوا یہ بائٹ چاہتے ہیں آپ ورڈ چاہتے ہیں آپ یہ سائز مس میچ ہے یہ کیا چکر ہے تو اس میں پھر آگے ہمارے پاس نا دو آپشن ہوتے ہیں یا تو ہم اس کو یوں لکھیں move byte num one comma five یعنی ہم exactly اپنی انٹینشن جو ہے پوری طرح سے کلیئرلی اسمبلر کو بتائیں کہ میں نم ون کو میں یہ چاہتا ہوں کہ نم ون کو تم ایز اے بائٹ انٹرپریٹ کرو ایز اے بائٹ سمجھو اور اس میں بائٹ فائیو موو کر دو ٹھیک ہے نا یہ ہوگا زیرو فائیو جائے گا نم ون میں اور یا دوسری یہ فارم ہے جس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں move word num one comma five ٹھیک ہے نا اس میں کیا جائے گا نم ون میں زیرو زیرو زیرو فائیو یعنی سولہ بٹ کی ویلو ایز اے ورڈ پانچ جو ہے ایز اے ورڈ جائے گا نم ون کے اندر ٹھیک ہے نا یہ تین چیزوں کی اور ایک اصول کے طور پہ چیز یاد رکھو کہ جو لیبل ہم ڈکلیئر کرتے ہیں لیبل بنیادی طور پر میموری ایڈریس ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی سائز ایسوسیٹڈ نہیں ہوتا سائز ہمارے انسٹرکشن سے ہماری انٹینشن سے یہ بائٹ وغیرہ کی جو کمانڈ ہے اس سے ہم کنوے کرتے ہیں اسمبلر کو لیبل صرف ایڈریس ہوتا ہے ہاں، تو ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے اس میں کئی اہم چیزیں جو ہیں آ گئی ہیں اہم چیزیں بہت زیادہ آتی چلی جا رہی ہیں ٹھیک ہے نا اس کو ذرا کوئک رکھنا ہے دماغ کو چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو کیا ہے ہم نے ابھی تک وہ کچھ رولز بتا دیے ہیں کہ سورس ڈیسٹینیشن کا ایڈریس کس طرح ہوگا انٹینشنس کس طریقے سے ہم کنوے کریں گے اسمبلر کو کہ ہم کیا چاہتے ہیں بائٹ چاہتے ہیں ورڈ چاہتے ہیں کس طریقے سے چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی تک جو ہم نے کیا ہے بہت ہی جس کو میں کہوں گا ریڈیومینٹری ایلیمنٹری ڈیٹا ایکسس ہے بہت ایلیمنٹری ڈیٹا ایکسس ہے کہ تین ہم نے وہ لیے ہوئے اور تین کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کو چیز کو کچھ بیسکس کو سمجھانے کی کوشش کریں تھوڑا سا ایک اسٹیپ ذرا آگے لے کے چلتے ہیں ابھی تک جو کچھ کیا ہے کوئی میننگ فل بات نہیں ہوئی فرض کرو کہ یہ نمبر جو ہے یہ تین نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا یہ نمبر ہوتے سو پھر تو مارے گئے ٹھیک ہے نا سو دفعہ وہ ایڈ کی انسٹرکشن لکھنی پڑتی ٹھیک ہے اور پروگرام جو ہوتا وہ تقریباً تین سو لائنوں کا پروگرام بنتا اور کیا کرتے وہی انسٹرکشن بار بار بار بار at this plus one plus one at this plus one at this plus one at this یہی کرتے رہتے ٹھیک ہے نا تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی جو ڈیزائن ہے سسٹم کا وہ اتنا ان تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا کوئی اس کے اندر میتھڈ تو ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایک چیز کو ریپیٹڈلی کرنا چاہ رہے ہیں اور جس چیز کو ہم ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ایک ریلیشن شپ موجود ہے کہ پہلی بائٹ پھر دوسری بائٹ پھر تیسری چوتھی پانچویں چھٹی اس طریقے سے اگر ہم چلنا چاہ رہے ہیں کنزیکٹو ڈیٹا ہمارا رکھا ہوا ہے تو اس کا کوئی زیادہ بہتر طریقہ ہونا چاہیے اس کو ایکسس کرنے کا ٹھیک ہے نا کیونکہ جو پہلا والا بتایا ہے کہ اس کو سو دفعہ لکھو ایڈ کو پھر ایک لائن سے شروع ہو جاؤ اور سو دفعہ لکھ کر کے یا دس دفعہ یا بیس دفعہ جو بھی جتنی دفعہ مجھے اسے اس ایکشن کو کرنا ہے اتنی دفعہ لکھ کے کمپائل کروں گا ایکشن تو ہو جائے گا لیکن ظاہر کوئی انسانی طریقہ <laughs> نہیں ہوگا یہ کام کرنے کا تو جنرلی کیا ہوتا ہے جیسے کہ اگر یاد ہو شروع میں میں نے تم کو ایک بات بتائی تھی تم لوگوں کو کہ جو ایڈریسز ہوتے کچھ رجسٹر ایسے ہوتے جو کہ ڈیٹا تو ہولڈ خیر کرتے ہی ہیں ان کا ایک خاص فنکشن اور بھی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا کا ایڈریس ہولڈ کرتے ہیں اور اس کے تھرو ہم ڈیٹا کو ایکسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو میں نے تم لوگوں کو ایڈریسنگ موڈ بتایا ہے ایک تو بتایا جو امیجیٹ جو ویلیو ہے وہ ساتھ ہی انسٹرکشن کے پڑے گی دوسرا میں نے بتایا تم کو ڈائریکٹ یعنی ایڈریس دے دو ٹھیک ہے اس ایڈریس سے وہ اٹھا لے یہ فکسڈ ہے تو تیسرا جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا میتھڈ تو ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ اصولن کہ جس جگہ سے میں ڈیٹا اٹھا رہا ہوں وہ ویلو ویریبل ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تاکہ میں پہلی بائٹ پھر دوسری بائٹ پھر تیسری بائٹ ایک ہی ویریبل میں ویلو کو چینج کرتا رہا ٹھیک ہے نا اور پہلی دوسری تیسری چوتھی بائٹ اٹھاتا ایک تو یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ جب میں نے ایڈریس دے دیا وہاں پہ فکس کر دیا ہے تو اب اس کو میں چینج نہیں کر سکتا یہ تو کمپائل ٹائم پہ میں نے بتا دیا نا کہ نم ون سے اٹھا اور نم ون جو ہے زیرو ون ون سیون پہ کمپائل ٹائم پہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ زیرو ون ون سیون پہ اب یہ جو زیرو ون ون سیون پکا لکھا گیا کوڈ کے اندر اس کو تو میں نہیں چینج کر سکتا ٹھیک ہے نا تو کوئی اور طریقہ میرے پاس ہونا چاہیے جس سے کہ میں ایڈریس اٹھاؤں ٹھیک ہے اور اس ایڈریس کو میں چینج بھی کر سکوں رن ٹائم پر یہ تو کمپائل ٹائم کا ہے رن ٹائم پہ جب پروگرام رن کر رہا ہو تو یہ ایڈریس جو ہے نا میں چینج کر سکوں ٹھیک ہے اس کے لیے یعنی اب پرابلم ہمارا کیا ہے پرابلم ہمارا یہ کہ ہمارے پاس سو نمبرز ہیں جب میں پروگرام دکھاؤں گا نا تو اس میں میں سو نمبرز نہیں دکھاؤں گا تم لوگوں کو میں دس ہی دکھاؤں گا ٹھیک ہے اس سے تم کو کانسیپٹ پتہ لگ جائے گا اس کو تم سو پہ کر لو ہزار پہ کر لو دو ہزار پہ کر لو وہ ایکسٹینڈیبل کانسیپٹ ہے ٹھیک ہے جو I A P X eighty eight ہے نا اس کے اندر چار رجسٹر ایسے ہیں جو کہ بنیادی طور پر میموری ایکسس کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ چار رجسٹر کون سے ہیں یاد اگر ہو پیچھے آرکیٹیکچر تو ایک بی ایکس رجسٹر ٹھیک ہے نا ایک ہے B P register B X register اور بی پی رجسٹر یہ دونوں رجسٹر میموری ایکسس کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اس کے بعد ایس آئی رجسٹر اور ڈی آئی رجسٹر میں نے ڈیفینیشن کے وقت بھی بتایا تھا سورس انڈیکس رجسٹر اور ڈیسٹینیشن انڈیکس رجسٹر ٹھیک ہے اس کی جو الیبوریٹ ایگزامپلس ہیں ان کے درمیان آپس میں کیا باریک فرق ہے یہ باریک فرق ذرا ہم آگے جا کر کے دیکھیں گے فی الحال جو ہم کریں گے نا اس کے اندر وہ یہ کہ ہم اب ایڈریس جو ہے اس کو اس ہمارے اپنے ویریبل جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں تین ویریبل ابھی تین ہی پہ ذرا میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا کہ تین ہی پہ ہم کرتے کیسے ہیں اس چیز کو پھر ہم اس کو آگے ایکسٹینڈ کریں گے اس کانسیپٹ کو آگے ایکسٹینڈ کریں گے اس کو تین سے اٹھا کر کے پھر ہم دس پہ لے جائیں گے دس سے اٹھا کے سو پہ اگر ہم چاہیں لے جائیں گے کانسیپٹ بھائی تو پہلے کانسیپٹ سمجھانا ہے کانسیپٹ سمجھانے کے لیے نا فی الحال میں بی ایکس رجسٹر استعمال کروں گا ٹھیک ہے بی ایکس رجسٹر میں کیوں استعمال کروں گا یہ اس کی بھی وجہ میں بعد میں بتاؤں گا جب میں ایک خاص مطلب پوزیشن پہ پہنچوں گا جہاں تم لوگ وہ میری بات سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گے کہ ان میں جو باریک ڈفرینس ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں اس ڈفرینس کو الیبوریٹ کروں گا تاکہ اس اس سے سے پہلے پہلے ورنہ اگر میں نے کیا تو کنفیوژن ہوگی تم لوگوں کو کچھ بات اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گی اس وجہ سے میں اس ڈیفینیشن کو ابھی تھوڑا روک رہا ہوں وہی پروگرام ہے ہمارا تین نمبرز ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں پانچ دس اور پندرہ ان سے کافی دیر تک تم لوگوں کی جان نہیں چھوٹے گی ٹھیک ہے نا پانچ کا پہاڑا جو ہے یاد ہو جائے گا زبانی یہ تین نمبر ہیں ان کو ہم آپس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح میموری میں نم ون نم ٹو نم تھری یا نم ون ایک ہی لیبل کے اوپر تین یہ ورڈ آپرینٹس میں نے ڈیفائن کر دیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں یہ جو اب میں نے پروگرام لکھا وہ کس فارم میں ٹھیک ہے نا یہ جو میں نے پروگرام لکھا ہے یہ اس طرح ہے کہ نیچے دیکھو ڈیٹا ڈیفینیشن نم ون کی وہ وہی ہے ڈی ڈبلو ورڈ ڈیفینیشن کی میں نے بائٹ والی نہیں کر رہا ابھی ورڈ ڈیفینیشن کرتا ہوں D W five comma ten comma fifteen comma zero وہ جگہ ہے جہاں پہ میں ریزلٹ رکھنا چاہتا ہوں اب ذرا پروگرام کو دیکھو وہ اسی طرح ہے اوپر والا zero X one zero zero پتا ہے تمہیں کس لیے ڈالا گیا اس کے بعد موو بی ایکس کوما نم ون کیا فرق ہے اس move B X comma num one میں اور پچھلے موو اے ایکس کوما نم ون میں ٹھیک ہے فرق یہ ہے کہ اس نم ون کے ارد گرد اسکوئر بریکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ڈفرنس ہے یہ کہ اگر اسکوئر بریکٹ نہیں ڈالو گے تو the value of num one itself the value of num one itself which is the address of num one one one seven the set of num one itself not the content num one کا کانٹینٹ کیا ہے وہ ہے فائیو یعنی نم ون لوکیشن پر جو ویلو پڑی ہوئی ہے وہ فائیو ہے ٹھیک ہے لیکن فائیو نہیں جا رہا بی ایکس میں بی ایکس میں نم ون کی ویلو جا رہی ہے نم ون کیا ہے بنیادی طور پہ جیسے میں نے بتایا تھا لیبل ایڈریس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایک نمبر ہوتا ہے اس کا کانٹینٹ نہیں جا رہا وہ نمبر جا رہا ہے اور کیا نمبر جائے گا یہ جو بھی آگے ٹرانسلیٹ کریں گے کوڈ کے حساب سے لیکن پچھلی ایگزامپل کے حساب سے جو میں بتاؤں یہاں پہ تو جو زیرو ون ون سیون تھا نا جو لوکیشن تھی زیرو ون ون سیون وہ ایکس میں جائے گا اب بی ایکس کیا کنٹین کرتا ہے ایکس کنٹین کرتا ہے the address of num one ٹھیک ہے the location where num one is located ٹھیک ہے اس کے بعد اب آگے دیکھو اگلی انسٹرکشن میں ایک جو گیم کھیلی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب اسکوئر بریکٹ جو ہے نا وہ بی ایکس کے اراؤنڈ لگا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے اسکوئر بریکٹ اگر بی ایکس کے اراؤنڈ لگا ہوا ہے اور اسکوئر بریکٹ یہ جو چار میں نے تمہیں بتایا نا بی ایکس اور بی پی اور ایس آئی اور ڈی آئی یہ چار جو ہیں یہ اسکوائر بریکٹس لیں گے اور کوئی نہیں لے گا یہ I A P X eighty eight کا ہے جب 386 ایٹی سکس آرکیٹیکچر میں جائیں گے نا تو یہ تھوڑا فرق پڑ جائے گا وہ جب جائیں گے تو بتائیں گے اس کو کہ وہاں کیا فرق پڑے گا لیکن جب ہم نے اسکوائر بریکٹ بی ایکس کے ارد گرد لگایا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس انسٹرکشن کو اگر میں انگریزی میں پڑھوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ move into X the content of the memory location whose address is in X ٹھیک ہے یعنی بی ایکس کے اندر جو ایڈریس ہے جو نمبر ہے اس کو تم سمجھو کہ یہ میموری لوکیشن کا ایڈریس ہے ٹھیک ہے اور اس ایڈریس پہ جو ورڈ پڑا ہوا ہے یہ ورڈ مجھے کہاں سے پتا لگا ہے ایکس کی وجہ سے کہ ایکس ہے تو ورڈ موو ہوگی جو ورڈ پڑا ہوا ہے اس کو اے ایکس میں موو کر اس جگہ پہ نا ایک میں ڈیفینیشن میں تھوڑا سا چینج کروں گا میں انکریمنٹلی ایڈ کر رہا ہوں چیزوں کو ڈیفینیشن میں تھوڑا سا چینج کروں گا ڈیفینیشن اصل جو ہے نا وہ یہ ہے move in X the contents of the memory location to by the B in the current data segment یہ جو میں نے بات کی نا in the current data segment ٹھیک ہے اس کو ابھی تو تم انگریزی میں سن لو اور بولو مت ٹھیک ہے نا اس کو میں آگے ایکسپلین کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے in the current data segment یہ ذرا سیگمنٹیشن کو نا اگلے اس میں جا کے ہم اور الیبوریٹ کریں گے تو ذرا یہ اور کھل کے بات سامنے آ جائے گی میں یہ ایک دم سے جو ہے نا آپ لوگوں کو چیز نہیں دے رہا ہوں تاکہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آپ اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں تھوڑا ویکیبلری بلڈ ہو جائے نا آپ کی کہ ان چیزوں کا مطلب کیا ہے تو پھر آپ بہت آسانی سے سمجھیں گے بات کو تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ move into X the word B AX I to the okay, due to A I BX okay, ٹھیک ہے کرنٹ ڈیٹا سیگمنٹ وہاں پر جو ویلو پڑی ہوئی ہے اس کو ایکس میں لیا اب افیکٹولی چونکہ اوپر بی ایکس میں میں نے نم ون ڈالا تھا num one the address of num one ڈالا تھا ٹھیک ہے نا تو ایکس میں وہ نم ون پہ جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے اب یہاں پہ کانٹینٹ آ گیا اسکوئر بریکٹ لگنے کی وجہ سے بی ایکس کے ارد گرد جو اسکوئر بریکٹ لگا ہے اس کی وجہ سے اس کی انٹرپریٹیشن چینج ہو گئی ٹھیک ہے نا پہلے انٹرپریٹیشن اگر یہ اسکوئر بریکٹ نہ ہوتا تو موو ایکس کا بی ایکس کا مطلب ہوتا کہ move into X the content of B X جو بی ایکس میں ہے اس کو ایکس میں لے گا یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے move into X the contents of the memory location point to by the B X register ٹھیک ہے یہ ڈفرنس ہے بڑا باریک ڈفرینس ہے ذرا غور سے اس کو تھوڑا سا آنکھ بند کر کے سوچو اس پہ کہ مطلب سمجھ میں آ گیا نا نہیں سمجھ میں آ گیا تو ذرا ریوائنڈ کر کے دوبارہ سن ٹھیک ہے move into X the contents of the memory location to by the B X register تو ایکس میں اصولن کیا آنا چاہیے فائیو جہاں پر بی ایکس پوائنٹ کر رہا ہے وہ میں اس پہ ذرا سلو چل رہا ہوں تاکہ یہ چیز تم لوگ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اہم بات ہے حالانکہ ہے تو صرف ایک اسکوئر بریکٹ ہی لگا ہے نا لیکن سارے مطلب سارا معنی چینج ہو گیا سارا کانسپٹ چینج ہو گیا یہاں پہ وہ فائیو ہے نم ون لوکیشن پر جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ ہے five five as a word ٹھیک ہے وہ ایکس میں آ گیا وہی ایکشن ہے جو ہم نے پچھلے والے اس میں کیا تھا یہاں پہ ذرا کوڈ تم کو لمبا نظر آئے گا لیکن کوئی بات نہیں اس کو صبر سے برداشت کرو فائیو لے آئے ہم اے ایکس میں اس کے نے کہا add B X comma two اس کا کیا مطلب ہوا add B X comma two address change کر رہا ہوں دو کیوں ایڈ کیا کیونکہ ورڈ ہے ایڈریس تو بائٹ وائز چل رہا ہے نا ورڈ ہے تو ایک ورڈ دو ایڈریس پر آیا پہلے میں نم ون پر پوائنٹ کر رہا تھا وہ ون ون سیون ہے اب مجھے نم ٹو پہ پوائنٹ کرنا ہے جو دس ہے یہ کہاں ہوگا یہ ون ون نائن پر ہوگا اور ون ون نائن پہ میں کب پہنچوں گا جب میں بی ایکس میں دو ایڈ کروں بی ایکس میں پہلے ون ون سیون تھا اس میں دو ایڈ کیا ون ون نائن ہو گیا ٹھیک ہے یہ ایڈریس ہے نم ٹو کا ٹھیک ہے یہ جو دس لکھا ہوا ہے نا اس کا ایڈریس تو یہاں پر یعنی کیا کیا ہے میں نے اس کو دیکھو یہاں بی ایکس میں دو ایڈ کرنے کی وجہ سے بی ایکس کا تو کانٹینٹ چینج ہوا ہی ہے میموری کا جس کو یہ پوائنٹ کر رہا تھا اس کی پوزیشن چینج ہو کر کے آگے گی یعنی اب یہ ایک میکینزم میرے پاس آ گیا جس سے کہ میں ایڈریس چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ ایڈریس چینج کر رہا ہوں میں یہ کانٹینٹ آف بی ایکس جو ہے افیکٹولی ایڈریس ہے چونکہ اور اس میں میں نے دو ایڈ کر دیا تو ایڈریس میں سمجھو دو ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے نم ٹو کو ایڈ کر دیا اے ایکس کے اندر ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد نم تھری مجھے چاہیے تھا پھر میں نے ایڈ کیا بی ایکس میں پہلے نم ون تھا پھر دو ایڈ کیا تو نم ٹو ٹو پھر دو ایڈ کیا بی ایکس اب نم کو پوائنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو پھر ایکس میں ایڈ کر لیا اس کے بعد add B X comma two کیا یہ ڈیسٹینیشن تھا میرا ٹھیک ہے نا یہ نم فور تھا یہاں پہ مجھے ریزلٹ رکھنا تھا وہ بھی اسکوئر بریکٹ میں بی ایکس رکھ کر کے یہاں پہ میں نے ریزلٹ رکھا ٹھیک ہے نا یہ جو ہمارے پاس پروگرام میں نے لکھا نیچے والی دو لائنیں وہی ہیں جو تم جانتے ہو اور اس کو ہم اسمبل کرتے ہیں اس پروگرام کو اسمبل کر کے اس کی میں تمہیں نا لسٹنگ فائل نہیں دکھاتا اس کو سیدھا لے چلتے ہیں ڈبگر کے اندر اور وہاں دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں جب ہم اس کو ڈبگر میں کھولیں گے یہ دیکھو move B X comma zero one one C اب یہ زیرو ون ون سی کیا ہے ون ون سی کیا ہے چونکہ تھوڑا کوڈ تم نے دیکھا ہوگا کہ ذرا بڑھا دیا ہم نے کوڈ بڑا ہو گیا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے وہ نم ون کا آف سیٹ چینج ہو گیا مگر اسمبلر نے خود ہی اس کو آف سیٹ کو جو ہے نا وہ ٹھیک کر کے کیلکولیٹ کر کے وہاں پہ لکھ دیا zero one one C value جو موو ہو رہی ہے بی ایکس کے اندر یہ ایڈریس ہے نم ون کا اور یہ کیوں ایڈریس ہے نم ون کا رائٹ right سائڈ پہ دیکھو ذرا ڈیٹا ونڈو کے اندر D S colon zero one one C zero five zero zero zero A zero zero zero F zero zero zero zero zero zero ٹھیک ہے نا ایگزیکٹلی exactly وہی ڈیٹا ہے جو ہم نے اپنے D B D W directive کے ساتھ ڈیفائن کیا تھا یہی وہ ایڈریس ہے جو نم ون کا ایڈریس ہے نم ون لیبل جو ہے وہ آ رہا ہے یہ اس ایڈریس کے اوپر تو آٹومیٹیکلی کیلکولیٹ کر کے نم ون کو اسمبلر نے ریپلیس کر دیا زیرو ون ون سی کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو اب اس کو اسٹیپ لے پہلا اسٹیپ لیا ہم نے جب پہلا اسٹیپ لیا ہم نے تو بی ایکس کے اندر آ گیا زیرو ون ون سی اب یہ جو نیچے میں پھر وہی دیکھو اسکوائر بریکٹ لے آیا وہ بی ایکس کے ارد گرد اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بی ایکس میں ویلو ہے نا زیرو ون ون سی یہ ایز ایڈریس استعمال ہوگی ٹو ایکس میموری اور وہ کمانڈ ونڈو کے نیچے وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ اس ونڈو میں کیا پڑا ہوا ہے اس جگہ پہ کیا پڑا ہوا ہے ایز اے ورڈ وہ پڑا ہوا ہے زیرو زیرو زیرو فائیو ٹھیک ہے اب ہم رجسٹر استعمال کر رہے ہیں میموری ایکسس کرنے کے لیے یہاں پہ تم دیکھو کوئی نمبر آگے نہیں آ رہا بس ایک نمبر اوپر میں نے دیا تھا انیشیل ایڈریس ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد پھر میں اب آگے چل رہا ہوں اب میں انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرتا ہوں اگلی ٹھیک ہے ایکس میں کیا آ گیا زیرو زیرو زیرو فائیو ٹھیک ہے یہ بی ایکس کیسے انٹرپریٹ ہوا ہے بی ایکس انٹرپریٹ ہوا ہے ایز این ایڈریس ٹھیک ہے نا اب یہ بی ایکس کا ڈیٹا نہیں ہے بی ایکس کے اندر جو لوکیشن جو ویلیو پڑی ہوئی تھی اس کو اس نے پوائنٹر بنایا یہ لفظ میں استعمال نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس کا سی سے تعلق ہے اور میں اس کو بالکل ہائی لیول تو کسی چیز کو میں اس طریقے سے ٹچ کروں گا ہی. لیکن وہ میموری لوکیشن جو 011C تھی اس پر جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ وہ میں ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم پھر اب ایکس میں جب میں نے دو ایڈ کیا تو اب وہ ایکس کیا ہو گیا زیرو ون ون سی سے ہو گیا زیرو ون ون ای ٹھیک ہے نا اور اب میں کر رہا ہوں add A comma square bracket B X اب وہ دیکھو ڈیٹا ونڈو میں بتا رہا ہے کہ وہاں پر کیا پڑا ہوا ہے وہاں پہ پڑا ہوا ہے زیرو زیرو زیرو اے ٹھیک ہے نا وہ میں نے ایڈ کیا جب میں نے ایڈ کیا تو ایکس میں زیرو زیرو زیرو ایف آ گیا یہ ریزلٹس تو اب تم لوگوں کو بالکل رٹ گئے ہوں گے زبانی یاد ہوں گے کہ اچھا اسٹیپ پہ یہ ہوگا اسٹیپ پہ یہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن اب کیا کریں ویسے ہی چل رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ چیز سمجھ میں آ جائے اس کے بعد پھر میں نے ایڈریس چینج کیا add B X comma zero zero zero two اب بی ایکس ہو گیا زیرو ون ٹو زیرو ٹھیک ہے یہ ایڈریس ہے نم تھری کا جو کہ ہمارا ہے پندرہ پھر میں نے اس کو ایڈ کیا ایکس میں جب میں نے پندرہ ایڈ کیا ہے ایکس میں ٹھیک پندرہ نہیں میں لکھا تو یہاں پہ ہوا ہے بریکٹ بی ایکس بریکٹ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ کہ جو ایڈریس ہے اس کو یوز کرو as is to X data وہاں پہ جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کر کے ایکس میں ایڈ کر دو وہ اس نے ایڈ کر دیا جواب کیا گیا جواب آ گیا زیرو زیرو ون ای ٹھیک ہے اب پھر میں نے بی ایکس میں دو ایڈ کیا اب دیکھو بی ایکس میں میں ایڈ کر رہا ہوں لیکن چینج کیا چیز ہو رہی ہے چونکہ بی ایکس کو ہمیشہ میں بریکٹ لگا کے استعمال کر رہا ہوں تو چینج جو ہو رہا ہے وہ ایڈریس میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا بی ایکس کے یعنی اس طریقے سے اور کسی چیز میں نہیں اس کے ایڈریس میں چینج ہو رہا رہا ہے ہے وہ دو دو بائٹ آگے موو کرتا جا باؤنڈریز پر وہ آگے موو کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اب جو ہے اب یہاں پہ جو میرے پاس جواب آیا تھا وہ میں نے نم فور میں لکھنا ہے اب ذرا یہ نم فور میں لکھتے ہیں دیکھو وہ دیکھو ڈیٹا ونڈو میں کیا ہوا ہے ڈیٹا ونڈو کے اندر وہ چیز چینج ہو گئی ہے zero one one C D E F zero one two اور تھری یہ جو لوکیشن ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر تمہیں چینج نظر آئے گا ون ای زیرو زیرو آ گیا جو کہ interpreted as zero zero one E ٹھیک ہے تیس یعنی hexadecimal zero zero one E جو ہے وہ تھرٹی ہے which is the result of this computation اور اس سے تم لوگوں کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم بی ایکس رجسٹر کو کس طرح ایڈریس ہولڈ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو ابھی جو ہے تم لوگوں کو ایک چیز پتہ لگی ٹھیک ہے وہ یہ کہ ایڈریس کو ہم کس طریقے سے ویریبل کر سکتے ہیں ایڈریس کو کس طریقے سے ہم اپنے کنٹرول میں پروگرام کنٹرول میں اوپر نیچے لے جا سکتے ہیں آگے لے جا سکتے ہیں پیچھے لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے پیچھے لے جا کے دکھایا نہیں ہے لیکن لے جا سکتے سمپل بات ہے add B X comma two کر رہے ہیں نا سب ٹریکٹ کر دیں اس میں سے تو پیچھے چلا جائے گا ایڈ کر دیں گے آگے چلا جائے گا ٹھیک ہے نا سمپل چیز ہے اس میں میرا خیال کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے جنرل چیزیں بتا رہا ہوں یہ کیسے الیبوریٹ ہوئے گا یہ خاصا اس کے اندر خاصی چیزیں ہیں جو ابھی میں نے بتائی نہیں ہے ٹائم آتا جائے گا وہ چیزیں کھلتی جائیں گی سمجھ میں آتی جائیں گی فی الحال تو جو بریکٹ لگائی ہوئی نا ہم نے بس اسی بریکٹ میں ہم چلتے چلے جا رہے ہیں ایک چیز ہمیں پتہ لگ گئی کہ ایڈریس ویریبل کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی ایک چیز رہتی ہے بڑی اہم چیز ہے پرابلم کیا تھا کہ اگر دس نمبر ہو سو نمبر ہو پھر ہم کیسے کریں گے اب اس میں ایک چیز تو یہ ہوگی کہ ایڈریس ویریبل کر لیا ہم نے اب دوسری چیز اور ہے کہ یہ سو نمبر ہو گئے یا یہ دس نمبر ہو گئے یہ کیسے پتا لگے گا ٹھیک ہے نا کوئی چیز ہونی چاہیے جو ہمیں یہ بتائے کہ اچھا جی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ دس ہو گئے پورے ٹھیک ہے نا اگر نہیں بتائیں گے تو پھر تو کام چلتا ہے مطلب چلتا چلا جائے گا کوئی بریک نہیں لگے گی کوئی ٹرمینیشن نہیں ہوگی کوئی ٹرمینل کنڈیشن نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا تو ٹرمینل کنڈیشن یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا ذرا اس پہ غور کرو ٹرمینل کنڈیشن ٹھیک ہے نا کوئی کنڈیشن ہے کوئی کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ جس سے ہم کوئی کنڈیشن سیٹ کر سکیں کسی طریقے سے ہمیں یہ پتا لگ جائے کہ یہ دس نمبر ہو گئے ہمیں یہ پتا لگ جائے کہ اٹھارہ نمبر ہو گئے ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہم نے سو نمبر ایڈ کر لیے ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہم نے دو سو بائٹ پڑھ لیے کوئی بھی اس طرح کی چیز ٹھیک ہے نا اس کے لیے نا میں دو انسٹرکشن دو تین انسٹرکشن نئی جو ہے نا وہ ابھی صرف بتاؤں گا یعنی ایسے ایکسپلین کروں گا انگریزی میں پڑھو سمجھ میں آ جائے گا کیا مطلب ہے زیادہ جھنجٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ اس کے اس کو بہت زیادہ کمپلیکس سمجھنے کی ضرورت نہیں بہت سادہ ہے انگریزی میں پڑھیں گے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا مطلب ٹھیک ہے نا تو یہ ذرا ایک ایگزامپل اور میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں ایک چھوٹا سا پیس کوڈ کا جو ہے یہ جو ہم نے لکھا ہے اس کو ذرا دیکھو اس میں کچھ چیزیں جو ہے یہ بولڈ تم کو نظر آئیں گی ٹھیک ہے نا ان پہ ہم ڈسکس کریں گے یہ جو ہے یہ پروگرام اس کے اندر تین چیزیں میں نے بولڈ کی ہوئی ایک تو ایل ون یہ کیا ہے لیبل ہے ٹھیک ہے نا لیبل ڈیٹا پہ لگا لو لیبل کوڈ پہ لگا لو ٹھیک ہے لیبل تو کچھ نہیں ہوتا میں نے بتایا لیبل تو ایک ایڈریس ہوتا ہے بس چاہے وہ کوڈ کا ایڈریس کہہ لو وہ ڈیٹا کا ایڈریس کہہ لو ٹھیک ہے جس چیز کا چاہو ایڈریس کہہ لو اس کو وہ لیبل ہے سمجھ گئے نا اس کو میں جیسے چاہوں استعمال کر سکتا ہوں میرے استعمال پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ میں بتا دوں کہ یہ ڈیٹا پہ لگا کے اس کو ایز اے کوڈ استعمال کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں اگر میں اسے کوڈ پہ لگاؤں اور اس کو ایز ڈیٹا استعمال کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں یہ ذمہ داری میری ہے کہ میں اس کے صحیح استعمال کو خود انفورس کروں یہ نہ کمپائلر اس میں نہ انفورس کرے گا کہ بھائی یہ عجیب بات ہے لگایا کوڈ پہ ہے استعمال اس کو ایز ڈیٹا کر رہے ہو یا لگایا ڈیٹا پہ ہے استعمال اس کو ایز کوڈ کر رہے ہو اس کو کوئی اعتراض نہیں آپ چاہے جو مرضی کریں ٹھیک ہے نا آپ کی ذمہ داری ہے وہ یہ سمجھتا ہے اچھی طرح کہ آپ اس سے کہیں زیادہ ذمہ دار ہوں گے ٹھیک ہے نا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کنسٹرین کرو گے نا تو پاور کم ہو جائے گی آپ کا کنٹرول کم ہو بہرحال اس کو دیکھو یہ ایل ون ہے یہ لیبل ہے اور لیبل کا مطلب ہے address of the instruction add A bracket B X یہ ایڈریس ٹھیک ہے نا اور نیچے یہ سب سی ایکس کوما ون اس کا کیا مطلب سب کا مطلب سبٹریکٹ گھٹاؤ ٹھیک ہے نا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سی ایکس میں سے ایک مائنس کر دو سی ایکس میں سے ایک مائنس کر دو ٹھیک ہے نا سمپل ہے اس میں کوئی انگریزی میں پڑھ رہا ہوں اسمبلی لینگویج نہیں انگریزی میں پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے subtract C X comma one subtract one from C X اگر یہ ہوتا subtract C X comma two تو اس کا مطلب ہوتا subtract two comma comma C C X X اگر یہ ہوتا ہوتا سبٹریکٹ سبٹریکٹ تو اس کا مطلب from C X the value of X ٹھیک ہے انگریزی میں پڑھ لیا سمجھ میں آ گیا ہوگا اس میں کوئی کمپلیکیشن تو ہے نہیں بالکل سادہ ہے جو نیچے والا ہے نا یہ چیز بڑی نئی ہے اوپر سبٹریک تو وہی ہے جو ایڈ ہے اسی طرح سبٹریکٹ پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ اگر ایڈ کرنا تو سبٹریک بھی ہوگا ہی یار اس کے اندر ٹھیک ہے نا تو وہ ہے یہ سامنے نظر آئے یہ جو ہے نا یہ جمپ سن لو جمپ اف ناٹ زیرو یہ ہے جے جے کا مطلب ہے جمپ اف تو امپلائڈ ہے این کا مطلب ہے این زی جو ہے نا یہ کنڈیشن جے این زی ہم اسے کہتے ہیں J N Z jump if not zero ٹھیک نا جمپ اف ناٹ زیرو کا کیا مطلب ہے یہ ذرا تھوڑا کمپلیکس ہے ڈیفائن کر دیتا ہوں پہلے اس کو ڈیفائن کرتا ہوں جو لیگل ڈیفینیشن ہے لیگل ڈیفینیشن یہ ہے کہ jump to location L one جیسے اس میں دیا ہوا ہے to the location L one if the zero flag is not set اس کا مطلب ہے jump to location L one if the zero flag is not set اس کا مطلب اب zero flag is not set یہ تو جے این زی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ذرا ملاؤ اس کے ساتھ definition of the zero flag پہ آ کے میں ذرا زیرو کو تھوڑا الیبوریٹ کروں گا کی میں نے لسٹ پہلے بتا دی تھی یہ بھی بتا دیا تھا کہ جگہ جگہ جہاں وقت آئے گا وہاں وہاں فلیگس کو میں الیبوریٹ کرتا جاؤں گا زیرو فلگ کیا ہے زیرو فلگ جو ہے نا وہ بٹ تو یاد ہوگی فلگ رجسٹر کے اندر زی بٹ ڈیفینیشن اس کی پہلے لیگل ڈیفینیشن اس کی کرتے ہیں جو ہے وہ یہ ہے کہ the Z flag is set if the last mathematical اور logical instruction has produced a zero in its destination ٹھیک ہے نا بڑی لیگل ہے اس کو سمجھ لو اچھی طرح the Z flag is set the Z bit is set if the last logical اور mathematical only these two logical اور mathematical instruction has produced a zero in its destination ٹھیک ہے وہ ڈیسٹینیشن کوئی بھی ہو اگر میموری کو کر رہے ہو تو وہ ڈیسٹینیشن ہے رجسٹر کو کر رہے ہو وہ ڈیسٹینیشن ہے جو بھی ڈیسٹینیشن ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر اگر آخ جو آخری تم نے میتھمیٹیکل انسٹرکشن استعمال کی ہے یا آخری جو تم نے لاجیکل انسٹرکشن استعمال کی ہے اس کے نتیجے میں جو ڈیسٹینیشن آپرینٹ تھا تمہارا اگر وہ زیرو ہو گیا ٹھیک ہے نا تو زی فلیک سیٹ ہو جائے گا یہ بات سمجھ میں آ گئی ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں the Z flag is set if the last logical اور mathematical instruction has produced a zero in its destination اس کو ایسے ہی پڑھنا جیسے قانون کی دفاع پڑھتے ہو اس کی ایک ایک لفظ اہم ہے اس ڈیفینیشن کا ایک ایک لفظ اہم ہے ٹھیک ہے اور بالکل اسی طرح ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ فرض کرو کہ میں ایکس میں زیرو موو کر دیتا ہوں تو کیا زیرو فلیگ سیٹ ہو جائے گا نہیں کیونکہ موو نہ لاجیکل ہے نہ میتھمیٹیکل ہے تو موو کرنے سے زیرو فلیگ سیٹ نہیں ہوگا لیکن اگر میں سبٹریکٹ کرتا ہوں اور سبٹریکٹ کے نتیجے میں زیرو ہو جائے تو زی فلیکس سیٹ ہو جائے گا اگر میں ایڈ کرتا ہوں اور ایڈ کے نتیجے میں زیرو ہو جائے تو زی فلیکس سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ایڈ سبٹریکٹ اگر میں اینڈ کروں اور اینڈ کے نتیجے میں زیرو ہو جائے تو زی فلیکس سیٹ ہو جائے گا اور کروں اور کے نتیجے میں زیرو ہو جائے زی فلیکس سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کوئی بھی لاجیکل یا میتھمیٹیکل آپریشن کرو اور اس کے نتیجے میں زیرو پروڈیوس ہو جائے ان اٹس ڈیسٹینیشن ٹھیک ہے نا سورس میں نہیں ڈیسٹینیشن میں اگر زیرو آ جائے تو زی سیٹ ہو جائے اب اس چیز کو یہ جو زی فلیگ کی ڈیفینیشن ہے اس کو ہم نے کیسے استعمال کیا let's go back to the slide اس کو دیکھو جو جے این زی ہے جے این زی کی ڈیفینیشن میں نے تمہیں یہ بتائی کہ jump if the zero flag is not set ٹھیک ہے J N Z jump if the zero flag is not set اگر انگریزی میں میں کہوں نا jump if the zero flag is not set تو سب سے پہلے جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ سوال مجھ سے پوچھے گا جمپ ویئر بالکل لاجیکل بات ہے جمپ کا کیا مطلب ہے کدھر جمپ لگاؤں دائیں لگاؤں بائیں لگاؤں آگے لگاؤں پیچھے لگاؤں کدھر لگاؤں ٹھیک ہے نا jump if the zero flag is not set to location L one ٹھیک ہے نا تو ایمبیگوس بات نہیں پروسیسر بالکل ایک دم غلام ہے بس سمجھے گا تو کرے گا نہیں سمجھے گا تو نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا تو پورا بتانا پڑے گا جمپ کرو کدھر جمپ کرو jump if the zero flag is not set to location L one last instruction یہ جو بولڈ ہے اس اچھا، اس کے کے یہ یہ اچھا اب جو زیرو اندر میں بات کر رہا ہوں یہ زیرو فلگ کیسے سیٹ ہوگا دیکھو اس کے بالکل اوپر یہ جو میں نے subtract C X comma one کیا ہے نا یہ ہے وہ لاسٹ میتھمیٹیکل آپریشن جو اس جمپ سے پہلے میں نے ایگزیکیوٹ کی ٹھیک ہے تو اگر یہ subtract C X comma one کرنے کے نتیجے میں زیرو ہو جائے کیا چیز زیرو ہو جائے the destination in if it produced a zero in its destination ٹھیک ہے نا what does that mean the destination in this instruction is the C X register so if the C X register becomes zero as a result of this subtraction the Z flag will be set ٹھیک ہے نا آر اگر زی فلیگ سیٹ ہو گیا تو یہ نیچے والی جمپ نہیں لگے گی جمپ کیونکہ نیچے والی جمپ یہ کہہ رہی ہے jump if the zero flag is not set J N Z jump if not zero یہ جو کلاس ہے نا جمپ اف ناٹ زیرو یہ ایک خاص کلاس ہے پروگرام کنٹرول کے اندر آئے گی وہ جیسے میں نے بالکل شروع میں بتایا تھا پروگرام کنٹرول کی نسل سے ہے یہ اور اس کو ہم کہتے ہیں کنڈیشنل جمپ یہ کنڈیشنل ہے کنڈیشنل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کنڈیشن ٹرو ہوگی تو یہ جمپ لگے گی اگر کنڈیشن فالس ہوگی تو یہ جمپ نہیں لگے گی ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ جمپ اف ناٹ زیرو میں کنڈیشن ٹرو کیا کیا بات کہہ رہی ہے کہ کنڈیشن ٹرو کیا ہے کنڈیشن ٹرو ہوگی اگر زی فلیک زیرو ہو جمپ اف ناٹ زیرو اگر ناٹ زیرو ٹرو ہوگا تو یہ جمپ لگ جائے گی اگر ناٹ زیرو ٹرو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زی فلیک زیرو ہے کیونکہ زیرو کا ناٹ جو ہوگا وہ ون ہوگا ون از ٹرو ٹھیک ہے نا jump if not zero to location L one اب ایک کوئک اگر ہم اس کو کریں تو ہم نے کیا کیا اصل میں ہم نے کیا یہ کہ سی ایکس میں دس ڈالا ہے اس کو میں ایز اے کاؤنٹر استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اور بی ایکس میں ایڈریس ڈالا ہے ٹھیک ہے اور جو ریزلٹ ہے جس کو میں اے ایکس میں فی الحال رکھنا چاہ رہا ہوں اس ریزلٹ کو میں نے کیا ہے زیرو انیشلائز کر دیا زیرو ٹھیک ہے اور ایک لوپ بنایا ہے یہاں ایک لوپ بنایا ہے جو چل رہا ہے اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ اس لوپ کی کنڈیشن جو ہے نا وہ فالس نہیں ہو جاتی فالس ہوگی تو ہم آگے نکل آئیں گے جب یہاں پہ آئے بی ایکس کے اندر ایڈریس موجود ہے وہ جس جگہ پہ پوائنٹ کر رہا ہے اس کو ایکس میں ایڈ کر لیں اب چونکہ ایکس میں زیرو ہے پہلے سے تو یہ پہلا نمبر ایڈ ہو گیا زیرو کے اندر تو پہلے ہی نمبر آ گیا add B X comma two ٹھیک ہے نا ایڈریس کو ایک اسٹیپ آگے پوائنٹ کریں گے ٹھیک ہے نا اور ایڈریس کو ایک سٹیپ آگے پوائنٹ کر کے سب سی ایکس کوما ون اب اگلا جو ایڈریس ہم دیکھ رہے ہیں کیا میرے دس نمبر پورے ہو گئے اگر دس نمبر پورے ہو جاتے تو اس سبسٹریکشن کے نتیجے میں سی ایکس کے اندر کیا آتا زیرو آ جاتا ٹھیک ہے جب زیرو آ جاتا تو یہ جمپ نہ لگتی لیکن فرض کرو پہلا لوپ چل رہا ہے دس تھی ویلو نو ہو گئی نو زیرو تو نہیں ہے لہٰذا زی فلیک کی کیا کنڈیشن ہوگی زی فلیک کی کنڈیشن جو ہوگی اس کے اندر زیرو ہوگی زی فلیک ابھی سیٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے جب زی فلیگ سیٹ نہیں ہوا تو یہ جمپ لگ جائے گی جب یہ جمپ لگے گی تو ہم پھر add X bracket B X پر چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ جو پروگرام ہے میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہم اس کو ذرا آگے لے کے جا رہے ہیں لیکن وقت کی لمیٹیشن ہے تو اس کو کرنا یہ کہ آپ لوگوں نے یہ پروگرام دیکھا ہے نا اس کو آپ ٹائپ ان کرو ٹھیک ہے اس کو اسمبل کرو اور اس کو ڈی بگر میں چلاؤ ٹھیک ہے میں یہ اسائنمنٹ کی طرح نہیں دے رہا آپ لوگوں کو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اگلے لیکچر میں آپ میرا آپ اگلا لیکچر سنو تو آپ نے یہ کر کے دیکھا ہوا ہو کہ یہ کرتا کیا تاکہ اس وقت جو پھر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا نا یہ چیز وہ آپ کو کافی بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گی یہ میری بات شروع سے تقریباً ہر لیکچر میں میں کہتا آ رہا ہوں اس کو ذرا سختی سے اس کو اس پہ عمل کرنا کہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اسے کر کے دیکھو ٹھیک ہے کر کے دیکھو گے تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے اس کو کرو اس کو دیکھو کہ جمپ کیا کرتی ہے اس کا کیا ایکشن ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی یہاں جہاں بھی ہم نے ٹرمنیٹ کیا ہے یہاں سے آگے ہم دوبارہ شروع کریں گے اس وقت تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم